ان کے دربار اقدس پہ جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا تشنا کام آ گیا ان کے دربار اقدس پہ جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا تشنا کام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی مغفرت عافیت کا پیام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی مغفرت عافیت کا پیام آ گیا دل کو لذت ملی چشم پر نم ہوئی دو جہاں آ گئے عالم وجد میں غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی مغفرت عافیت کا پیام آ گیا دل کو لذت ملی چشم پر نم ہوئی دو جہاں آ گئے عالم وجد میں دو جہاں آ گئے عالم وجد میں ضبط صدقے ہوا ہوش قرباں ہوئے ضبط صدقے ہوا ہوش قرباں ہوئے کملی والے کا لب پر جو نام آ گیا ضبط صدقے ہوا ہوش قرباں ہوئے ضبط صدقے ہوا ہوش قرباں ہوئے کملی والے کلب پر جو نام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی مغفرت عافیت کا پیام آ گیا جو لینے گئے خود کلی میں خدا فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں تھے جی، بیٹھے ماشاء اللہ جو لینے گئے خود کلی میں خدا فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں وہ کلام اس کا لینے گئے تور پر وہ کلام اس کا لینے گئے تور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا وہ کلام اس کا لینے گئے تور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا ضبط صدقے ہوا ہوش قربا ہوئے کملی والے کا لب پر جو نام آ گیا زب صدقے ہوا ہوش قربا ہوئے کملی والے کا لب پر جو نام آ گیا بس میں کون پہلے سواری گئی آسمانوں زمین میں سفے بچھ گئی بس میں کون پہلے آسمان و زمین میں صفیں بچھ گئی انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے امبیا آ گئے مرسلی آ گئے مقتدی آ چکے تو امام آ گیا امبیا آ گئے مرسلی آ گئے امبیا آ گئے مرسلی آ گئے مقتدی آ چکے تو امام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی مغفرت عافیت کا پیام آ گیا ذکر ساقی کو سر سے اے ہم نشی دل کو لذات فرحت کچھ ایسی ملی ذکر ساقی ہے سے اے ہم نشی دل کو لذات فرحت کچھ ایسی ملی ایسی تسنیم خود سامنے آ گئی ایسی تسلیم خود سامنے آ گئی جیسے ہاتھوں میں کوسر کا جام آ گیا سبحان اللہ ایسی تسنیم خود سامنے آ گئی جیسے ہاتھوں میں کوسر کا جام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی مغفرت عافیت کا پیام آ گیا ہے حب رسول دی نہیں جس دل سنگ نہ کہیے تے کی کہیے کرے لکھ عبادتاں بیٹھ گوشے اہل ڈھنگ نہ کہیے تے کی کہیے چار یار تو کرے انکار جیڑا او بے ننگ نہ کہیے تے کی کہیے او جیڑا حضور نو چھڈ تے مرزے بے ایمان نو نبی مننے بعد رنگ نہ کہیے تے کی کہیے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت مرزائیت قیامت تک نہ لگے گرین جسنوں ਇਹੋ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਚੰਦ ਆਇਆ 1 ਲੱਖ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਰੱਬ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਰਤਬਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਇਆ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਾ ਆਵਸੀ ਨਬੀ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਬੂਹਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਬੰਦ ਆਇਆ ہو ہم ان کے دربار اقدس پہ جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا تشنا کام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی مغفرت عافیت کا